امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عبداللہ بن عامر نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کے لیے روانہ ہوئے جب مقام سرغ میں پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ شام میں تعاون کی وبا پھوٹ پڑی ہے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وبا کے متعلق سنو کہ وہ کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے بھی مت بھاگو وبا میں تعاون حیضہ وغیرہ سب داخل ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تیس